ابو ایوانا نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ انصار میں ایک صحابی جنہیں ابو شعیب رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا کا ایک قصائی غلام تھا ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دے کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار دیگر اصحاب کے ساتھ دعوت دوں گا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا ایک اور شخص آپ کے ساتھ بن بلائے چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ سے فرمایا یہ آدمی بھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے کیا اس کے لیے تمہاری اجازت ہے انہوں نے کہا جی ہاں اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھپن